السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اللہ وعلى رحمت ومن اهتدى وسلم واستنى بسنته صحاب يوم الدين وبعد معزز و قبل اس درس سے پہلے نماز کے ارکان ہم لوگوں نے پڑھا تھا نماز کے ارکان کا ذکر ہوا تھا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں چودہ ارکان ہیں اور ترتیب کے ساتھ ہر رکن آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا آج ہم پڑھیں گے نماز کے واجبات نماز میں کیا فرض چیزیں ہیں واجب چیزیں ہیں ان کو ہم پڑھیں گے واجب اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رہ جائے بھول جائیں آپ تو سجدے سو کر لیں کافی ہو جائے گا آپ کو اس واجب چیز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن رکن میں کیا ہوگا اگر آپ نے رکن چھوڑ دیا بھول کر کے تو اس رکن کو بھی دہرانا پڑے گا اور اس کے بعد کی تمام چیزوں کو بھی تمام عمل کو دہرانا پڑے گا اور سدے سو کرنا پڑے گا کیونکہ رکن کا درجہ اونچا ہے فرد اور واجب کا درجہ اس کے بعد ہے تو فرد اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رہ جائے آپ سے بھول گئے تو اسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے سو کر لینا ہے وہ کمی پوری ہو جائے گی لیکن رکن میں ایسا نہیں ہے رکن میں کیا ہے آپ کو رکن بھی ادا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد کے تمام اعمال بھی آپ کو ادا کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے واجبات کیا ہیں واجبات آٹھ ہیں مصنف فرماتے ہیں واجبات الصلاط یا ہی تمانیہ کہ نماز کے جو واجبات ہیں یہ آٹھ ہیں جم و تقبیر جمی و تقبیرات غیر تقبیر الحرام وقول و سمی اللہ علیہ حمیدہ لل امام و المنفرید وقول قول و ربنا ولاق الحم ل سبحان ربی اللہ عظیم فر وقول و سبحان ربی اللہ فر سجود وقول ربی فرلی بین سجدین تشہد الاول والجلوس له یہ سب ملا کر کے آٹھ چیزیں ہو جاتی ہیں کیا واجبات ہیں بتاتے ہیں کہ پہلی واجب چیز کیا ہے کہ پہلی بار جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے باقی تمام تکبیرات واجب ہیں پہلی بار جب اللہ اکبر کہیں گے وہ کیا رکن ہے بتایا کرنا اس سے پہلے جس کے ذریعے سے انسان نماز میں داخل ہوتا اللہ اکبر قیام اس کے بعد اللہ اکبر تو پہلی بار جب انسان نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے وہ رکن ہے اس کے بعد تمام اللہ اکبر کہنا کیا ہے واجب ہے بات سماری نا جس جی آپ رکو میں جائیں گے کیا کہیں گے اللہ اکبر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر سجدے سے اٹھائیں گے اللہ اکبر ہے نا پھر کھڑے ہوں گے اللہ اکبر تو اس طریقے سے پہلی بار جب اللہ اکبر کہتے ہیں جس کے جسے تقبیرت الحرام یا تقبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی تمام تکبیریں کیا ہیں واجب ہیں مطلب یہ کہ اس کا کہنا ضروری ہے اب اگر کوئی آدمی گیا رکو میں اور اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو کیا کرنا پڑے گا اس کو ہاں سدے سو کرنا پڑے گا اگر اللہ اکبر نہیں کہا یا سجدے میں چلا گیا اللہ اکبر کہہ کر کے لیکن سجدے سر اٹھا لیا بیٹھ گیا لیکن اللہ اکبر نہیں کہا اسی سر اٹھا لیا بیٹھ گیا اب کیا کرنا پڑے گا اس کو اس کو سدے سو کرنا پڑے گا جی۔ کیونکہ واجب یہی ہے تبھی جا کر کے کمی پوری ہوگی تو پہلی بار جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے باقی تمام جو تقبیرات ہیں وہ کیا ہیں وہ سب کے سب واجب کہلاتی ہیں یہ پہلی چیز ہوگی اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے رکو میں سبحان ربی العظیم کہنا میں ترتیب سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے ٹھیک ہے یعنی رکو کرنا تو کیا ہے یہ رکن ہے نا لیکن رکو میں دعا پڑھنا یہ واجب ہے رکو میں سبحان ربی العظیم کم سے کم ایک بار کہنا آپ تین بار کہیں پانچ بار کہیں سات بار کہیں اور لمبا پڑھنا چاہتے ہیں اور لمبا پڑھیں بہت ساری دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک مرتبہ کہنا کیا ہے واجب ہے رکو میں کیسے جائیں گے اللہ اوپر کہہ کر کے یہ واجب ہوگی اللہ اوپر کہنا رکو میں دعا پڑھنا سبحان نبی العظیم کم سے کم ایک بار ٹھیک ہے اس کے بعد امام اور منفرد دونوں کا سمی اللہ علیہ حمیدہ کہنا سمی اللہ علیہ حمیدہ اللہ اکبر کی جگہ پر ہے جیسے اللہ اکبر واجب ہے ایسے یہ بھی واجب ہے جی رکو سے کیسے اٹھتے ہیں آپ لوگ یا نمازی مسلمان کیسے اٹھتے ہیں سمی اللہ علیہ حمدہ کہتے ہیں امام ہے وہ بھی سمی اللہ علیہ حمدہ کہے گا اور اگر منفرد ہے تو اکیلے نماز پڑھنے والا اس کو بھی سمی اللہ علیہ حمیدہ کہنا ہے بالکل ہے نا جی۔ تو یہ کیا واجب ہے یہ اگر آپ اٹھ کے رکو سے سمی اللہ علیہ حمدہ آپ نے نہیں کہا آپ کو سجدے سے کرنا پڑے گا واجب آپ نے چھوڑ دیا تو یہ امام کے لیے بھی واجب ہے مختدی کے لیے واجب نہیں ہے لیکن جو منفرد ہے منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ بھی سمی اللہ علیہ الحمدہ کہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں سم اللہ الحمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد اتنا کہنا واجب ہے سب کے لیے اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیر کہ مبارک نفی یہ اتنا لمبا کہنا سنت ہے لیکن ربنا ولک الحمد کہنا امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی اور مختدی کے لیے بھی سب کے لیے واجب ہے مختدی کو بھی کہنا آئیے مختدی سمیلا الحمدہ نہیں کہے گا اس کے لیے واجب نہیں ہے لیکن ربنا ہم وہ پڑھے گا ضروری ہے منفرد بھی پڑھے گا منفرد کہتے ہیں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے تو اس طریقے سمی سمیع اللہ علیہ حمیدہ جو ہے یہ تو ہو گیا واجب اور اسی طریقے سے کیا ہے ربنا حمد بھی واجب ہو گیا ربنا ولکل حمد کہنا سب کے لیے ٹھیک ہے امام کے لیے مختدی کے لیے اور منفرد کے لیے کتنی چیزیں ہو گئی ہیں چار چیزیں ہوں گی نا ہاں جی۔ ہاں؟ اللہ اکبر تمام تکبیرات اور اس کے بعد رکو میں سبحان نبی عظیم کہنا تیسری چیز ہم نے کیا بتایا رکو کے بعد کھڑے ہونے کے لیے امام کا منفرد کا سمی اللہ علیہ نندہ کہنا چوتھی چیز کیا ہے سب کا امام ہو مختدی ہو منفرد ہو ربنا ولک الحمد کہنا کتنی چیزیں ہوگی چار پانچویں چیز کیا ہے سجدے میں بھی دعا پڑھنا جیسے رکو میں دعا پڑھتے ہیں ایسے سجدے کے اندر سبحان اور ربی العلیٰ کم سے کم ایک بار کہنا یا اور بھی دعائیں آتی ہیں اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کم سے کم ایک بار پڑھنا سب کے لیے واجب اور ضروری ہے سجدہ کرنا کیا ہے ہاں سجدا رکن ہے اگر سجدہ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی دہرانا پڑے گا سجدہ لیکن سجدے میں دعا اگر آپ بھول گئے نہیں کیے تو آپ سجدے سو کر لیں گے آپ کی کمی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو سجدے میں دعا پڑھنا سبحان ربی اعلیٰ کم سے کم ایک بار یا اور بہت ساری دعائیں آتی ہیں اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پانچ چیزیں ہو گئیں دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا یہ بھی واجب ہے رب فلی کم سے کم ایک بار پڑھنا یا اللہ وعافنی ورزقنی نہیں یہ جو دعا آتی ہے دونوں سدوں کے درمیان ٹھیک ہے دونوں سدوں کے درمیان بیٹھنا کیا ہے رکن ہے یہ کیونکہ اگر نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن دعا پڑھنا واجب ہے یہ رکن نہیں ہے ٹھیک ہے کم سے کم ایک بار ربی فرلی کم سے کم پڑھیں یا اور جو دعا آتی اللہ فرلی و وحدینی و حدینی و یہ دعا پڑھنا کتنی چیزیں ہوگی چھ چیزیں ساتویں چیز کیا ہے کہ اگر چار رکعت والی نماز یا تین رکعت والی نماز یا ایسی نماز ہے جس میں دو تشود ہوتا ہے تو پہلا تشود کیا ہے یہ واجب ہے پہلا تشود اور فرض نماز میں کتنی ہر نماز میں دو بار تشود ہے سوائے سوائے فجر کے فجر کو چھوڑ کر کے باقی ہر نماز میں دو بار تشود کرنا پڑتا ہے ظہر اثر مغرب اور عشاء کیونکہ چار چار رکعت اور تین رکعت ہے ہاں۔ فجر میں ایک تشود ہے ہاں۔ تو پہلا تشود جو ہوگا ٹھیک ہے وہ واجب ہوگا پہلا تشود ٹھیک ہے جیسے اثر مغرب اور عشاء میں دو دو تشود ہے تو پہلا تشود واجب اگر ایک ہی تشود والی نماز ہے تو تو رکن ہو جائے گا جو فجر میں ہے وہ رکن ہو جائے گا کیونکہ وہ آخری ہے وہ ٹھیک ہے جس نماز کے اندر دو دو تشود ہے تو پہلا تشود واجب ہے کیا مطلب اس کا ہوا کہ اگر مان لیجیے عشاء کی نماز امام پڑھا رہا تھا یا آپ اکیلے نماز عشاء کی پڑھ رہے تھے دو رکعت کے بعد آپ نہیں بیٹھے کھڑے ہو گئے اٹھ گئے آپ کھڑے ہو گئے اب ایک دم مکمل طور پر اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ بھائی میں نے تشود نہیں کیا تو آپ تشود مت کیجیے اگر راستے میں آپ کو یاد آ جائے کھڑے ہونے سے پہلے تو آپ بیٹھ جائیے لیکن اگر آپ مکمل کھڑے ہو گئے قیام کی حالت میں ہو گئے اب ایسی صورت میں اب آپ کو واپس نہیں آنا اس کا حل کیا نکلے گا پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو ہاں سدے سو کر لیں گے آپ کی نماز مکمل ہو جائے کیونکہ واجب ہے پہلا تشود ظہر اثر مغرب اور عشاء کا پہلا تشود اور آٹھویں چیز کیا کہ پہلے تشود میں اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے پہلے تشود میں اگر آپ بیٹھ تو گئے تشود میں لیکن احتیاط پڑھنا آپ بھول گئے نہیں پڑھے تو آپ کی نماز ہو جائے گی آپ کو سجدے سو کرنا پڑے گا آخری تشود میں احتیاط پڑھنا کیا ہے ہاں رکن ہے جی آخری تشود میں درو شریف پڑھنا رکنا ہے آخری تشود میں پہلے تشود میں واجب ہے پہلا تشود بھی واجب ہے پہلے تشود میں اتیاد پڑھنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے رکن نہیں ہے تو یہ آٹھ ارکان ہو گئے السلام علیکم پڑھنا کیا ہے ہاں رکن ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ نماز سے فارغ ہی نہیں ہوں گے جی۔ اللہ اکبر سے نماز میں انسان داخل ہوتا ہے السلام علیکم سے انسان نماز سے نکلتا ہے تو السلام علیکم کہنا دونوں طرف یہ رکن ہے نماز کا اس سے بغیر آدمی نماز سے نہیں نکل سکتا تو ارکان چودہ ہیں اور واجبات آٹھ ہیں آٹھ واجبات ہیں ایک بار اور دوہرا دیتے ہیں کہ تقبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیریں یہ واجب ہیں نمبر دو رکو میں سبحان ربی العظیم کہنا یہ رکو میں دعا پڑھنا کم سے کم ایک بار تیسری چیز کیا ہے رکو کے بعد سر اٹھاتے ہوئے سمی اللہ علیہ حمدہ کہنا امام کا اور منفرد کا واجب ہے چوتھی چیز کیا ہے سمی اللہ علیہ عمدہ کہنے کے بعد سب کا امام مختدی منفرد سب کا ربنا ولقل حمد کہنا ٹھیک پورا کریں گے تو الحمدللہ لیکن اتنا کہنا ضروری ربنا ولقل حمد اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب مکبر ہوتا ہے جب امام نماز پڑھاتا ہے اور وہ سمی اللہ علیہ الحمدہ کہتا تو پیچھے والا کیا کہتے ہیں ربنا ولقل حمد کہتے ہیں وہ سب کے لیے ضروری امام بھی کہے گا اور مختدی لوگ بھی ربنا ولقل حمد کہیں گے ٹھیک ہے پانچویں چیز کیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہاں سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرنا رک رہے لیکن سجدے میں ایک بار دعا پڑھنا سبحان ربی العظیم یہ واجبات میں سے چھٹی چیز کیا ہوگی دونوں سدوں کے درمیان دعا پڑھنا ساتویں چیز کیا ہے پہلا تشہد پہلا تشہد جی اور دوسرا اور آٹھواں واجب کیا ہے پہلے تشہد میں اتحیات پڑھنا یہ آٹھ چیزیں ہیں جو واجبات کہلاتی ہیں اور میں نے بتایا کہ واجب اگر رہ جائے بھول کر کے سو کرنے سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی واجب جان بوجھ کر کے چھوڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی آپ جان بوجھ کر کے دعا نہ پڑھیں آپ کو یاد اللہ اکبر کہنا چاہے اللہ اکبر نہیں کہہ رہے نماز میں آنے کے لیے سمی اللہ علیہ جان بوجھ کر کے نہیں کہہ رہے ہیں آپ تو جان بوجھ کر کے اگر چھوڑیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی ٹھیک ہے جان بوجھ کر کے اگر بھول گئے تو وہ سدے اس کی کمی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے سدے سوسے تو یہ آٹھ چیزیں کیا ہیں یہ واجبات ان ارکان اور واجبات کے علاوہ باقی چیزیں کیا ہیں مصنون ہیں سنت کہلاتی ہیں جس کے کرنے پر آپ کو اجر ملے گا اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا جیسے مثال کے طور پر جی ثنا جی دعائے سنا سنتوں میں سے ہے یہ اگر آپ پڑھیں گے سوا ملے گا نہیں پڑھیں گے آپ کو آپ کی نماز ہو جائے گی سجدے سو نہیں کرنا اس کے اندر اسی طریقے سے رفادین کرنا یہ بھی مصنون ہے اللہ کے سر کی سنت ہے کہ انسان رفا دین کرے بلند آواز سے نماز پڑھی جا رہی ہے آمین کہنا بلند آواز سے یہ بھی سنت ہے ٹھیک ہے ایسی نماز میں جب ہم تیاد پڑھتے تو کیا کرتے ہیں انگلی ہلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سنت ہے آپ کے لیے واجب بہت ضروری نہیں ہے نہ رکن ہے ایسے ہی اگر دو یعنی جس وہ تصور ہے جس میں انسان سلام پھیرتا ہے تو اس میں انسان تورک کرتا ہے تورک یعنی بائیں پاؤں کو دائنے پاؤں سے باہر نکالنا اس کو تورک کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کے لیے سنت ہے اگر آپ کریں گے سواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں سنت کہلاتی سینے پر ہاتھ باندھ بھی سنت ہے ٹھیک ہے اگر آپ سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اللہ کے رسول کی سنت چھوٹ جائے گی ہمارے بھی ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھاتے تھے اور آگے چیزیں آئیں گی ان شاء جب نماز کا طریقہ بتائیں گے اور ساری چیزیں آئیں گی تو یہ باتیں وہاں پر ذکر کی جائیں گی ابھی صرف اتنا جان لیں کہ یہ آٹھ چیزیں واجبات ہیں ان کے علاوہ اور جو چیزیں نماز میں کی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں سنت کہلاتی ہیں اگر آپ سنتوں پر عمل کریں گے آپ کو سوا ملے گا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی گناہ تو نہیں ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ واجبات ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے امین صاحب محمد والا علی وزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ